ابو موساش عری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق خبر ملی تو ہم یمن میں تھے اس لیے ہم بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کی نیت سے نکل پڑے میں اور میرے دو بھائی میں دونوں سے چھوٹا تھا میرے ایک بھائی کا نام ابو بردہ رضی اللہ عنہ تھا اور دوسرے کا نام ابو رحم انہوں نے کہا کہ کچھ اوپر پچاس یا انہوں نے یوں بیان کیا کہ تریپن یا باون میری قوم کے لوگ ساتھ تھے ہم کشتی پر سوار ہوئے لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں لا ڈالا وہاں ہماری ملاقات جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہو گئی جو پہلے ہی مکے سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ چکے تھے ہم نے وہاں انہی کے ساتھ قیام کیا پھر ہم سب مدینہ روانہ ہوئے یہاں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے کچھ لوگ ہم سے یعنی کشتی والوں سے کہنے لگے کہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے اور اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا جو ہمارے ساتھ مدینہ آئی تھیں ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان سے ملاقات کے لیے وہ بھی نجاشی کے ملک میں ہجرت کر کے چلی گئی تھیں عمر رضی اللہ عنہ بھی حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اس وقت اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ وہیں تھیں جب عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اسما بنت عمیس عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا اچھا وہی جو حبشہ سے بحری سفر کر کے آئی ہیں اسما رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں اسما رضی اللہ عنہ اس پر بہت غصہ ہو گئیں اور کہا ہرگز نہیں خدا کی قسم تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو تم میں جو بھوکے ہوتے تھے اسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے تھے اور جو ناواقف ہوتے اسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت و معزت کیا کرتے تھے لیکن ہم بہت دور حبشہ میں غیروں اور دشمنوں کے ملک میں رہتے تھے یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے ہی میں تو کیا اور خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تمہاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہلوں ہمیں اذیت دی جاتی تھی دھمکایا ڈرایا جاتا تھا میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کروں گی اور آپ سے اس کے متعلق پوچھوں گی خدا کی قسم کہ نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ کجروی اختیار کروں گی اور نہ کسی خلاف واقع بات کا اضافہ کروں گی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو تیس